الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وبارك ان لوگ سبندی نام سبھی تصویر مہنگا مہارایا آج کی حاضری کا مقصد ماہد شہدا کی زیارت تھا بہت دنوں سے دل میں یہ چاہت تھی یہ خواہش تھی کہ معاہد شہدا کی زیارت ہونی چاہیے مگر پرسٹن میں آنا ہی کم ہوتا ہے اور جب کبھی آنا ہوتا ہے تو بالکل پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد پھر کہیں اور پروگرام ہوتا ہے تو فوراً یہاں سے جانا ہوا تو اس مرتبہ تمہیں بالکل طے کر کے آئے کہ اصل کی نماز وہاں پڑھنی ہے یہ دہی واضح بیان مقصد نہیں تھا جب پہنچ گئی اور وہاں صاحب نے تقاضا کیا ایک ایک کام میں سوچا کہ کوئی بات کہہ دوں جس کا مجھے بھی نفع پہنچے آپ سب دوستوں کو بھی نفع پہنچے اس وقت پوری دنیا پر اگر نظر ڈالی جائے تو مسلم امت ایک مقبوض قوم ہو چکی ہے ہر شخص اسے نفرت کی نگاہ سے دکھتا ہے ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے ایسا ماحول پیدا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہر شخص ہمیں اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ مقبوض کون ہے یہ برے لوگ ہیں یہ بد اخلاق لوگ ہیں ان کا مزاج ظالمانہ ہے یہ متشدد لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ چاہت ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے وہ دن دیکھے صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور میں ہم لوگ محبوب تھے پوری دنیا میں اسی طرح پھر دوبارہ محبوب ہو جائیں صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے دور میں جہاد پر جہاد ہوئی اور بستیوں کی بستیاں شہر کے شہر فتح ہوتے چلے گئے ملک فتح ہوتے چلے گئے مگر کسی غیر مفتوحا علاقے سے یہ آواز نہیں اٹھی کہ ان دہشت گردوں پہ ہوتے چلے گئے مگر کسی بھی علاقے سے ایسی آواز نہیں آئی کہ بھائی یہ لوگ آ رہے ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ ظالم ہیں ان کو روکو بلکہ وہاں صورت حال یہ تھی کہ جب کسی علاقے کو فتح کیا جاتا تھا تو غیر مخصوص علاقے کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے کہ کاش کے یہ لوگ ہمارے ملک کو بھی فتح کر دیں کی محبوبیت تھی یعنی فتح کرتے چلے جا رہے تھے مگر ان کو مقبول ہونے کی حیثیت سے کسی نے نہیں دیکھا بلکہ محبوب یہ لوگ یہاں بھی آ جائیں تو اچھا ہے ظلم ختم ہوگا عدل پھیلے گا لوگوں کو سکون ملے گا تو چاہتے تھے ان کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ کاش کے یہ لوگ آئے یہاں اور ہمارے علاقے کو بھی پتہ کر دیں اور اس وقت پوری دنیا میں جہاد کا کہیں نام نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ دیہات کے نام سے پرچار جو بھی ہو رہا ہے مگر کسی جگہ مگر اس کے باوجود بھی بہت پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو روکو ظالم لوگ ہیں کہیں ہمارے ملکوں پر ان کا قبضہ نہ ہو جائے تو اصل میں دلوں کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شاہ ہے اللہ تعالیٰ شاہ دن ان قلوب بنی آدم بین اسباعی رحمان اللہ تعالیٰ شان ہو کہ دلوں انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ شان ہو کی انگلیوں میں جس طرح چاہتے ہیں اسے کنٹرول کرتے ہیں ہم اگر یہ چاہیں کہ میں اس طرح رہوں گا تو ان سب کی نظر میں محبوب ہو جاؤں گا ہم نہیں کر سکتے کہ محبوبیت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اصل میں اس دور کے لوگ جو تھے وہ ان کاموں کو کرتے تھے جس سے اللہ تعالی شاہ ان سے راضی ہو جاتا تھا اور اللہ تعالیٰ شاہ اپنے مخلوق کے دلوں میں انہیں محبوب بنا دیتا تھا اور اس وقت کی صورت حال یہ ہے کہ ہم بہت روتے دھوتے ہیں ہمیں بہت غم ہوتا ہے جو کچھ دنیا میں حالات ہیں سب ایک دوسرے سے بات چیت بھی کرتے ہیں مگر ہم ہماری زندگیوں کا جائزہ لے کر ہماری زندگیوں میں کیا قصور ہے اسے دیکھنے کے لیے تیار ہیں اور ان اسباب کو ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ شاہ ہم سے ناراض ہیں اس لیے لوگوں کے دنوں سے اللہ تعالیٰ شاہ نے ہماری محبوبیت کو نکال دیا ہے تو یہ ڈیمونسٹریشن ہے یہ پٹیشن ہے دنیا دار اسباب ہے یہ سارے کام کرنے چاہیے حضرات علماء کرام جب آپ حضرات کو متوجہ کریں تو ظاہر ہے کہ شریعت پر ان کی نگاہ ہے امت کی انہیں فکر ہے شریعت دائرے میں رہ کر وہ آپ سے کام کروائیں گے تو کرنا چاہیے مگر یہ جو ہے یہ روح نہیں ہے یہ جسم ہے اسباب ان اسباب میں روح اس وقت آئے گی جبکہ ہم ان اخبار کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے اللہ تعالی شاہ ہم سے ناراض ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اللہ نے ہماری محبت نکال دی اور وہ سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شاہ نہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے دی اگر یہ دوری ختم ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے اور طریقوں سے برا فرض طریقے بھی واجب طریقے بھی سنت طریقے بھی اور مستحق طریقے بھی جب ہم سنت کا لفظ بولتے ہیں تو لوگوں کو مغالتا ہو جاتا ہے کہ سنت سے مراد دائیں ہاتھ سے کھانا سنت سے مراد دسترخوان بچھا کر کھانا سنت سے مراد وسواد کرنا یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ صرف سنت یا مستحب پر مشتمل نہیں کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں فرض ہیں کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واجب ہیں کچھ چیزیں جسے فقہ سنت کہتے ہیں معاقدہ غیر معافذہ اور کچھ چیزیں مستحب ہیں پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری جسم سے ہے نماز پڑھ لی زکات ادا کر لی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق دل سے ہے شراب سے بچ گئے یہ تو ظاہر سے تعلق ہے حسد سے بچے یہ بات پانچ وقت کی نماز پڑھنی اس کا تعلق ظاہر سے ہے مگر صبر اور شکر کو دل میں پیدا کر دیا اور وقت پر صبر کیا وقت پر شکر ادا کیا اس کا تعلق باطن سے ہے تو ظاہر سے تعلق رکھنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور باطن سے تعلق رکھنے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ جب ہماری زندگیوں میں آ جائے گی تو ہم اللہ کی نظر میں محروم ہو جائیں گے دیکھو اس وقت جو ہے وہ بغض کا یہ عالم ہے دشمن تو ہمیں بغض کی نظر سے دیکھتے ہی مگر یہ دیکھو میرے بھائی یہ سوچو کہ آپس میں ہمارا کیا حال ہے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اللہ ہم سے اتنا پیچھے ہٹ گیا ہے کہ آپس میں بھی ہماری ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں بلکہ آپس میں مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو بغض کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے کسی کے گھر میں اگر کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں کسی کی بچی گھر چھوڑ کر کے چلی جائے تو کسی کی بچی ہماری ہی بچی ہے مگر لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اسے اپنی مجلسوں کا عنوان بناتے ہیں تو غیر مسلم تو ہمیں دشمنی کی نظر سے دیکھ ہی رہے ہیں مگر ہم بھی آپس میں ایک دوسرے کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی کی علمی ترقی ہو ہم سے دیکھی نہیں جاتی کسی کی عملی ترقی ہو دیکھی نہیں جاتی کسی کی مالی ترقی ہو دیکھی نہیں جاتی کسی کے ادارے کی ترقی ہو ہم سے دیکھی نہیں جاتی کسی کے اولاد فرما بردار ہو ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہمارے دل میں دکھ ہوتا ہے قسم کا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے یہ چیز ختم ہو جائے یہ چیز ختم ہو جائے ہر سب کے ہم لوگ شکار ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ شان ہو کہ یہاں سے ہماری محبوبیت اٹھا لی گئی ہے اور اس کا یہی طریقہ ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور دیکھیں میرے بھائی سنتے تو بہت ہیں ہم لوگ مگر زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے سر سے پیر تک اپنے جسم کو دیکھو کہ کہاں کہاں نقص ہے اسے درست کرو گھر کے اپنے اندر کے حالات کو دیکھو اور درست کرو اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل کرو دیکھو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑی سنت ہوتی ہے جسے فرض ہم کہتے ہیں تو وہ تھوڑی مشکل ہے بعض لوگ ایسا ارادہ بھی کرتے ہیں کہ بھائی چلو فجر کی نماز پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو کل سے میں فجر کی نماز پڑھوں گا مگر نفس اتنا غالب ہے کہ غیر حاضری دوسرے دن بھی غیر حاضری تیسرے دن بھی غیر حاضری تو ایک چھوٹی چھوٹی سنت سنت تو کوئی چھوٹی نہیں مگر درجے گئے اعتبار سے جو چھوٹی چھوٹی سنتیں اور بہت آسان ہیں مسجد میں دائیں طرف سے داخل ہو جاؤ بائیں طرف سے نکلو بہت اثر شخص کر سکتا ہے تھوڑے اٹینشن کی ضرورت ہے تو ان پر عمل کرنا شروع کر دیں ان پر عمل کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوگا اندر کا اور اس نور کی برکت سے دل جو ہے وہ دوسری مشکل مشکل سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی ایک قابل ہو جائے گا بار دفعہ ہوتا ہے کہ شادیوں میں دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ناجائز کام نہیں کرنے والا مگر معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے اور معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ سنتیں اور دین کے وہ احکام جن پر وہ آسانی سے عمل کر سکتا ہے اس پہ عمل شروع کر دے اس کے بارے میں یہ خیال نہ لائے کہ مستحب ہی تو ہے سنت ہی تو ہے اگر چھوڑ دیا تو کیا حرج ہے نہیں یہ مستحب ہی ہے مگر یہ اگر زندگی میں آ گیا تو اس سے دل میں ایک نور پیدا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جو حرام کام زندگی میں ہے اس سے رکنا آسان ہو جائے گا تو کوشش کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے فرد واجب سنت مستحب جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز ہماری زندگی میں آتی چلی جائے گی اگر یہ بات ہوئی تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے ان کن تم تو اللہ تبیون نہیں اللہ کے محبوب اور اگر اللہ کے محبوب ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جبریل میں پنا سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر پھر اگر جبریل کو حکم فرماتے ہیں تو آسمان والوں میں اعلان ہوتا ہے کہ میں پنا بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر اور پھر اس سے آگے زمین پر بھی اعلان ہوتا ہے تو حضرت جبریل کی نظر میں وہ محبوب ہو جاتا ہے آسمان والوں کی نظر میں محبوب زمین پر رہنے والوں کی نظر میں محبوب اور سب کی نظر میں وہ محبوب ہو جاتا ہے تو یہ جو مقبولیت ہے اس میں سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے وابستہ کرو اور دیکھو اس کے لیے دلیل بھی میں دیتا ہوں یہ قرآن تو کافی ہے مگر ہم یہ ہسٹری دلیل جو ہمیں نظر آتی ہے اس گئے گزرے دور میں بھی اب ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیے کہ جو لوگ شریعت کے پابند ہیں ہمارے مشاہد بزرگان کی ہمارے حضرت برکات براکات ہوں گے ادارے کے سر پر اسی طرح دوسرے مشاہد کو دیکھ لیجیے انڈیا پاکستان سے جو مذہبات آتے ہیں یہاں کے اور مشاہد کو کہ اس مغولیت کے دور میں بھی یہ لوگ جہاں کہیں جاتے ہیں جو لوگ وار ڈوبتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں محبوبیت ان کی کہاں سے آ جاتی ہے یہ محبوبیت کہاں سے آئی جاتی یہی بات ہے ان کی زندگیوں میں پوری شریعت ہے تو یہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو گئی اور جب اللہ کی نظر میں محبوب ہو گئے تو اللہ کے حکم سے فرشتوں کی نظر میں مقبول اور محبوب اور پوری دنیا کے لوگوں کی نظروں میں محبوب اور اس طرح کے لوگ میرے بھائی جب سڑکوں پہ چلتے ہیں گلیوں میں چلتے ہیں ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو غیر مسلم بھی انہیں دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایک احترام پاتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ کچھ حالات کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے بعض دفعہ مگر حقیقت ہے کہ ان کے دلوں میں احترام ہوتا ہے محبوبیت ہوتی ہے تو یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ آج سے اپنے آپ کو سنتوں سے وابستہ کرنا نقشے قدم ندی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تو وہ جنت تک پہنچے گا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جب سنت پر آ گئے تو اللہ سے یہ ہمیں ملا دیجیے گی سنت اور اللہ سے ملا دے گی اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا جب اللہ محبت کرے مجھے اگر آپ میں سے کسی سے محبت ہو جائے اور میری اولاد ہو وہ آپ سے لڑے تو میں کیا کہوں گا بھائی محبت کرو ان سے تمہیں پتا نہیں کہ ان سے میرا کتنا تعلق تو اللہ کو ہم سے جب محبت ہو جائے گی اور ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو مجبور کر دے گا ہم سے محبت کریں گے اور پھر جو ہے ہم مودی صاحب اکرام اللہ کے زمانے دربار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی تو اس کے لیے فرمائے اور بھائی یہاں جو علماء اکرام ہیں مولانا جنید صاحب ہیں مولانا اجاز صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں اور ذرا جو ہے ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں یہاں ان کے پروگرام جو ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں اور صرف سننے کی حد تک معاملہ اس پر عمل کریں اور اپنے کچھ ذاتی معاملات ہیں دین کے اعتبار سے ان حضرات سے وابستہ ہو کر ان مسائل کو حل کر کے اپنی آخرت کی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں سالہ سال گزر جاتے ہیں آ رہے ہیں مسجد میں بیان سن رہے ہیں مطلب جو الجھنے ہیں تمہیں غیبت کی عادت ہے حسد ہے کینا ہے بغض ہے اور کوئی گندی عادت ہے وہ اندر ہی اندر رہ جاتی ہے حضرات علماء کرام اپنے منصب سے واقف رہتے ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے یہ بات نہیں کہ ہم ان کے سامنے کوئی بات لے کر جاتے ہیں تو پوری دنیا کو بتائیں گے دیکھو قیامت کی دن کی رسوائی سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہمارا مسئلہ بیان کر کے دنیا ہی میں مدد سے پہلے حل کرا کے تو یہاں کے جو علماء اکرام ہیں ان سے بھی آپ وابستہ رہے ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد اللهم اجعل وسابس قلوبنا خشيتك وذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم اجعلنا من الذات الله كثيرا اللهم غرب بنا فضل ملنا کسی عادنا سفاق دلنا کوئی صحیح علخلا کی فضل ملنا سال علخلا کی فقل ملنا شراط مستقل میں فطل بتنا يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك